بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر 老乡。 پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وما وہی لا وہ الہ ہی تو ترجعون

کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی مبین تب تو میں سریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا

اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم حاضرین علماء اکرام فضا نشین اسلامی مائی اور بہنوں اعلان کے مطابق آج ہمارا یہ پروگرام مسجد حدیث کولار میں منعقد کیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں فضلت شیخ حافظ جلال الدین صاحب قاسمی حفظ اللہ رمضان مبارک چودہ سو اٹھائیس ہجری دو ہزار سات کے لیے مسجد فاطمہ گوئند پور بنگلور تشریف لائے ہیں اور ہر دن بعد نماز تراویح شیخ کے پروگرام مسجد فاطمہ گوئند پور میں سلسلہ وار چل رہے ہیں ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کا پروگرام ریاست کرناٹک کی سلفی مساجد میں بھی منعقد کریں تو آج کا یہ پروگرام مسجد حدیث کولار میں طے کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے علم غیب اور اس کی حقیقت رمضان کے آغاز سے جن عناوین پر شیخ کی سیریز جو تیار کی جا رہی ہیں اس کے تعلق سے مختصر باتیں میں آپ کے حضر آپ حضرات کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں شروع رمضان میں عشر اول میں آپ جن عناوین پر کتاب فرمائے ہیں اس کی فہرست یوں ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے رمضان کی فضیلت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظمت صحابہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور دہشت گردی انسانی زندگی میں شرک کے اثرات اتحاد و اتفاق وقت کا اہم تقاضا میاں بیوی کے حقوق سودی کاروبار کی مذمت کل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تربیت اولاد اور حقوق الوالدین احسال ثواب حقیقت سلاد اسلام میں عورت کا مقام ان عناوین پر شیخ نے مدلل اور مؤثر خطاب عوام کے سامنے پیش کیے ہیں انشاءاللہ شاء یہ ساری سیڈیز بعد رمضان آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی اور اس کے علاوہ جو عناوین ابھی ہمارے سامنے ہیں وہ شان عمر فاروق اور ان کی فقاہت ہلال ایک تحقیقی جائزہ فرقہ پرستی اور اسلام سماجی برائیاں اسلامی نظام زکوٰۃ ایم اربا کے خدمات ماخذ شریعہ کتنے ہیں دعوت و تبلیغ کیسے للت القدر کی فضیلت اور اس کا طریقہ اداب قبر سے نجات عمارت شریعہ کی شریع حیثیت فکر آخرت اشرات الساق یعنی قیامت کی نشانیاں جماعت المسلمین کی حقیقت صفات مومن حجاب انکار حدیث کا فتنہ اور رد قادیانیت یہ عناوین پر انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے دنوں میں شیخ کے بیانات ہوں گے آج کا ہمارا موضوع اس مسجد کے اندر علم غیب اور اس کی حقیقت ہے محترم حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء الحدیث جہاز سے تین سال قبل شہر بنگلور مسجد فاطمہ گوئند پور کو مرکز بنا کر دعوت و تبلیغ کے اس کاس کو آگے بڑھانے کے لیے قائم کی گئی تھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے اثرات کم دنوں کے اندر عوام الناس کے سامنے واضح ہو چکے ہیں ہماری جو کانفرنس کی جن موضوعات پر ہم نے کانفرنس سے منعقد کی ہیں وہ بہت ہی اہم اور اسلام کی سچی تعلیمات پر ان موضوعات کو ہم نے طے کیا ہے سب سے پہلے عبادت کس کی اور کیسے یہ کانفرنس دارالسلام کوئنس روڈ میں منعقد ہوئی جو جمعیت علماء الحدیث کی پہلی کانفرنس تھی پھر اس کے بعد تاریخ حدیث کانفرنس جو گرو نانک بھون ملرس روڈ میں منعقد ہوئی معجزات قرآن کانفرنس امبیڈکر بھون وسنت نگر بنگلور تاریخ علیہ حدیث کانفرنس ٹاؤن ہال سٹی مارکیٹ بنگلور اتحاد امت کانفرنس چھوٹا میدان شواجی نگر بنگلور رویت ہلال کانفرنس امبیڈکر بھون وسنت نگر بنگلور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانڈو پور مقام انبیاء کانفرنس امبیڈکر بھون وسنت نگر بنگلور قاتم الانبیاء کانفرنس گرو نانک بھون ملرس روڈ بنگلور بارہ مسائل بیس لاکھ انعام نام کا پوسٹ مارٹم فاطمہ گوئندور مفید چیز کی ہرس کر مسجد فاطمہ گوئندپور پیغام اسلام کانفرنس گرو نانک بھون ملرس روڈ انسانی زندگی میں علم دین کی اہمیت دارالسلام روڈ بنگلور یہ ہمارے کانفرنسوں کی مختصر تفصیل تھی ابھی جو رمضان مبارک میں جن عناوین پر ہمارے پروگرام طے کیے گئے ہیں اس کی سیڈیز تیار کی جا رہی ہیں میں ان تمام خواہش مند احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان سیڈیز کو لے کر دعوت و تبلیغ کے نقطۂ نظر سے اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے اقربا اور متعلقین کے پاس پہنچائیں تاکہ دعوت کا کام اور اس کا سلسلہ شروع ہو سکے اور اس کی سیڈیز انشاءاللہ شاء بعد رمضان دستیاب ہوں گی آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں نائن ڈبل فور ایٹ ون سیون ٹو ڈبل فور سکس نائن ایٹ ڈبل فور تھری ڈبل سکس ون زیرو نائن نائن ایٹ فور ڈبل فائیو نائن زیرو ڈبل تھری ٹو نائن تھری فور ٹو ایٹ ٹو سکس ڈبل فائیو سیون یہ فون نمبرس ہیں جس پر آپ رابطہ کر کے ہم سے سیڈیز دستیاب سیڈیز حاصل کی جا سکتی ہیں یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہر کام کے اندر اخلاص اللہ رطا فرمائیں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 محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردنشین ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کا موضوع بحث علم غیب ہے مسئلہ علم غیب توحید الوحیت کا ایک رکن ہے جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے علاوہ اس شخص کو بھی الہ مانتا ہے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو ہستیاں بھی ہیں یہ غیب کا علم نہیں جانتی سوائے اللہ کے اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بات تو یہ کہ مسئلہ علم غیب یہ توحید الوحیت کا ایک رکن ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے بھی غیب کا علم ہے وہ اس کو الہ تسلیم کرتا ہے آئیے سب سے پہلے کچھ احادیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں اور اس کے بعد کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا جن واقعات سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں پہلی حدیث اس طرح ہے وان عائشہ رضی اللہ تعالی قالت من حدثك ان محمد فقد كذب وہ یقول لا تدرکہ الافصار ومن حدثک انہو یعلم الغیب فقد کذب وہ یقول لا یعلم الغیب الا اللہ رواہ البخاری فی کتاب التوحید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ شخص جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی دیکھنے کا مطلب آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی آگے آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا يعلم الغیب الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا یہ آیت کریمہ صاف طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر علم غیب کی نفی کرتی ہے دوسری حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليه فأتى قبره فصلى عليه رواه البخاري في كتاب الجنائز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے جو بیمار تھا وہ مر گیا رات میں مر گیا اور لوگوں نے رات ہی میں اس کو دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ آدمی جو بیمار تھا اور جس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تھے وہ مر گیا اور رات میں مرا رات ہی میں ہم لوگوں نے اس کو دفن کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں ماں مرا ماحت یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے اس کے مرنے کی اس کے تجہیز و تکفین کی خبر کیوں نہیں دی اس جملے سے واضح ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا اب جب نبی کو غیب کا علم نہیں تو اور لوگوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو غیب کا علم ہے سب سے بڑی جہالت صفاحت اور حماقت یہ دو حدیثیں واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا کچھ واقعات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوج محترمہ تھیں ان کے ہاں آپ ایک مرتبہ گئے جانے کے بعد بڑی دیر تک آپ کے چہرے پر اداسی چھائی رہی حضرت میمونہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ اداس دکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل نے آج مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا پتا نہیں کیوں نہیں آئے اس لیے کہ فرشتہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ایسا کیوں ہوا مجھے علم نہیں ہے اس کے بعد اچانک آپ نے دیکھا کہ جس چار پائی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے کتے کا ایک پلا بیٹھا ہوا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس کتے کو باہر نکلوایا اور جہاں کتا بیٹھا ہوا تھا اس پر پانی چھڑکوایا اس کا مطلب کہ جہاں کتا کتا آ جائے جہاں بیٹھ جائے وہاں پانی چھڑک دینا سنت ہے وہاں پانی چھڑک دینا چاہیے پانی چھڑکوایا مسلم کی روایت ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہی وجہ بتائی کہ میں آنے والا تھا لیکن کمرے میں اس وجہ سے داخل نہیں ہوا اس لیے کہ وہاں کتا بیٹھا ہوا تھا <coughs> اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا رہتا ہے یا جہاں تصویریں رہتی ہیں ایک روایت کے مطابق اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ اداس تھے اس وجہ سے کہ جبرائیل وعدے کے مطابق ان سے ملنے کے لیے نہیں آئے وجہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وجہ قریب ہی تھی کتے کا پلا اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کتے کو فوراً گھر سے باہر نکلواتے اور حضرت جبرائیل جلدی سے ملاقات کے لیے آ جاتے مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے کمرے کے اندر کتے کے پلے کو دیکھا تو آپ نے یہ پوچھا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا جملہ کیا ہے متا دخل ہادل کلبو ہاہ یہ کتا یا کب آ گیا متا مانی کب وین یہ کتا ادھر کب گزایا یہ لفظ کب جو بتاتا ہے آپ کو غیب کا علم نہیں تھا نہیں تو جسے غیب کا علم ہو وہ یہ نہیں پوچھتا یہ چیز یہاں کب آئی متا دخل ہادل کلب ہاں ہونا یہ کتا ادھر کب آیا حضرت عائشہ اس کے جواب میں فرماتی واللہ ما ماتار رہی تو خدا کی قسم مجھے علم نہیں اس کا مطلب یہ کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا اور نبی کے بعد صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو امت کے سب سے اچھے لوگ سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں سب سے بڑے اولیاء ہوتے ہیں ان کو بھی غیب کا علم نہیں ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرماتی کہ واللہ ما دریتو خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں مسلم ہی کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی عورت سے آریتن ایک ہار لیا تھا سفر میں وہ ہار گم ہو گیا حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی اس لیے کہ وہ ہار مستعار تھا اور اسے واپس کرنا تھا گم ہو جانے پر انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ہار گم ہو گیا اور ہار واپس کرنا ہے میں تو وہ ہار مستار لائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے تلاش کیا جائے تلاش کیا جائے یہ کہنا تلاش کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کی نفی ہو جاتی ہے ورنہ جسے غیب کا علم ہو وہ یہ بتا دے گا ہار وہاں پڑا ہوا جا کر کے لے لو وہ یہ نہیں کہتا اسے تلاش کرو امتیوں کے سپرد یہ بات نہ کرتا کہ اس ہار کو تم تلاش کر کے لاؤ اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صاحب کرام کو پریشان نہ کرتے بلکہ فرما دیتے کہ ہار وہاں پڑا ہوا جا کر کے لے آؤ ایک آیت دیکھیے اور اس کی تفسیر ایک حدیث سے کر لیتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا لو كنت اعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء اگر مجھے غیب کا علم ہوتا غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی لیکن آپ کو تکلیف پہنچی کیسے مسلم ہی کی بات ہے کہ جنگ خیبر کے بعد فتح خیبر کے بعد سلام ابن مشکم کی بیوی بی نے آپ کی دعوت لی ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت لی آپ کے ساتھ غالباً حضرت برائے ابر معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اس دعوت میں شریک ہیں اس گوشت کے اندر زہر ملا ہوا تھا صحابی نے جیسے ہی لکما حلق سے نیچے اتارا زہر اتنا سخت اور تیز تھا کہ حضرت برائے معرور وہیں فوت ہو گئے وہیں شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکما حلق سے نیچے نہیں اتارا لیکن زہر کا اثر بڑا ہی تیز تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس زہر کا اثر کبھی کبھی میرے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے اور مرض الموت میں یہ زہر دوبارہ اود کر آیا اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری رگے اکہل کٹ رہی ہو سوال یہ ہے کہ آپ کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف پہنچی اور قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی آپ کو اس تکلیف کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا ایک حدیث پاک اور لے لیں بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب تک علم غیب کلی آپ کو نہیں تھا لیکن انتقال کے بعد آپ کو علم غیب کلی عطا کر دیا گیا اس کا رد ایک حدیث پاک سے ہوتا ہے اور ایک آیت کریمہ سے پہلے آیت کریمہ پیش کرتا ہوں یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا انت علام الغیوب جس دن اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو جمع کرے گا اور وہ پوچھے گا ماذا اجبتم تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا تو قالو تمام کے تمام رسول یہ بولیں گے لا علم لنا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے اس لیے کہ الرسول کا جو لفظ ہے وہ عموم پر دلال کر رہا ہے سارے کے سارے رسولوں سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا تو تمام رسول یہ بولیں گے کہ ہمیں علم نہیں اس کا مطلب یہ کہ انتقال کے بعد بھی انہیں علم غیب کلی نہیں ملا حدیث پاک دیکھیے وان سہل ابن ساجن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فارتکم علی الحوض من مر علی شریبا ومن شریبا لم یغم ابدا سیردن علی اقوام عارفون و یعرفوننی ثم یحال بینی و بینہم فاقول انه منی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی رواه البخاری فی کتاب الرقاق حضرت امام بخاری صدی پاک کو کتاب لائے ملا ہے سہیلب سائدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا تو جو میرے پاس سے حوض کے پاس سے گزرے گا وہ میرے ہاتھ سے جام لے گا پیے گا اور جو ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے جام کوثر پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی لمیا گما بخاری کی روایت اتنے میں کچھ لوگ آتے دکھائی دیں گے اور میں انہیں پہچان رہا ہوں گا وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے یعنی وہ میرے امتی ہوں گے جیسے ہی وہ میرے قریب آنا چاہیں گے فرشتے ان کو روک دیں گے میں کہوں گا ارے بھائی ان کو آن دو فاقول منی میرے امتی ہے یہ تو آپ سے فرشتے یہ بولیں گے ان انکلا تدری بادک آپ کو علم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بداطی ایجاد کر لی تھی یہ بداتی لوگ ہیں اس کا مطلب یہ کہ نبی کو انتقال کے بعد بھی غیب کا علم نہیں ملا انتقال سے پہلے بھی علم غیب کلی نہیں تھا علم غیب آپ کو حاصل نہیں تھا اور انتقال کے بعد بھی آپ کو غیب کا علم نہیں تھا اس لیے کہ فرشتے یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو یہ علم نہیں آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد کیا کیا چیزیں دنیا میں دین کے نام پہ ایجاد کر لی تھی یہ سارے کے سارے بدعتی لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے سو کن سو کل کلر ارے ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی اس آیت اور اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کو انتقال کے بعد بھی علم غیب نہیں دیا گیا آئیے پہلے کچھ منتخب آیات دیکھ لیتے ہیں چیدہ چیدہ آیات جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ علم غیب یہ مخصوص آتے خدا بندی میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ علم خاص ہے غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَذِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے انما کا مفاد یہ ہے کہ مبتدہ خبر میں محصور ہو جاتا ہے انما الغیب للہ غیب اللہ ہی کو ہے اللہ ہی کو ہے انما جو حسر کے لیے آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ علم غیب یہ خاصے خداوندی میں سے ہے علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا گیا منفی والارض الغیب الا اللہ پہلے نفی عام ہے نفی عام کے بعد لفظ استثنا سے یہ بات بتا دی گئی کہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے آپ کہہ دیجئے کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو ہستیاں ہیں اللہ کے علاوہ ان میں سے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے لا لا کر کے اللہ کے ذریعے استثنا کرنا در حقیقت مفید حسر ہوتا ہے اور یہ حسر بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں سورہ فلام سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تعلم النفس ما لهم من بما کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈکیں بنائی ہیں کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے یہ دیکھیے اب لا کے بعد نکرہ ہے اور عربی کے طالب علم جانتا ہے کہ نکرا کے تحت نفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے فلا تعلم نفس کسی بھی نفس کو یہ علم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ایک جگہ ہی ارشاد فرمایا گیا تل کمن امبا بنائی ما کنت تعلمها انت ولا قوم کمن قبل هذا یہ غیب کی خبریں ہیں ان غیب کی خبروں کو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں ما تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا میرے اس خبر دینے سے پہلے نہ تو آپ کو اس واقعے کا علم تھا نہ تو آپ کی قوم کو صاف صاف یہ بتا دیا گیا رسول کو خطاب کر کے کہ نوح کا یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس قصے کا علم اس واقعے کا علم میرے اس خبر دینے سے پہلے نہ تو آپ کو تھا نہ آپ کی قوم کو تھا یہ آیت بالکل سری ہے اور واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں جس کو جو کچھ علم ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے اور خبر دینے سے ہوا ایک جگہ نوح کی زبان سے کہلوایا گیا عجیب بات تو یہ ہے کہ تینوں یہ عقیدے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں مسلمانوں کے اندر یہ تینوں عقیدے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات مختار کل ہیں پہلے جملے کے اندر اس کی تردید ہے آپ فرما دیجئے لا میں تم سے یہ نہیں کہتا اندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں یہ نہیں بولتا اللہ تبارک نے کہلوا دیا تمام نبیوں سے کہ تم کہہ دو کہ نبی کے پاس خزانے نہیں ہوتے کہ وہ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں اللہ لکم اندی خزائن اللہ بات بھی مختار کل نہیں ہوتا اور ولا عالم الغیب نہ تو میں غیب جانتا ہوں ولا لکم انی ملک یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں میں نور کا بنا ہوا ہوں یہ تینوں عقیدے بدقسمتی سے امت مسلمہ میں موجود ہیں یہ عقیدہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتا الہی مختار کل ہیں یہ عقیدہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء انبیاء سب کو غیب کا علم ہے اور تیسرے یہ کہ نبی نور کے بنے ہوئے ہیں جبکہ یہ کہہ دیا گیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں اس لیے کہ فرشتہ نور سے بنا ہوا ہوتا ہے اب آئیے یہ دیکھ لیں کہ مخلوقات میں ایک محترم مخلوق فرشتے ہیں ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسما سکھا دیے پھر ان اسما کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہا علم لنا کارو سبان اے اللہ ہمیں ان کا علم نہیں ہے ان چیزوں کے اسما کا علم نہیں ہے تو نے تو ہمیں جتنا علم دے دیا ہے بس اتنا علم ہمارے پاس ہے کارو سبحان لنا اللہ علم تنا یہ نوری مخلوق ہے جس کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ نوری مخلوق کو یعنی فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے انہیں اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے بعد ایک ناری مخلوق ہے جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے یہ نار سے بنائی ہوئی آگ سے بنائی ہوئی مخلوق ہے اس کے بارے میں سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو چاہتے آپ جنوں سے کام لیتے آپ کو بیت المقدس کی تعمیر کرنی تھی بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بہت دور دور سے پہاڑوں پر سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لانے پڑتے تھے اور یہ کام حضرت جنوں سے لیا کرتے تھے اسی دوران ان کی موت آ گئی اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور حجرا ایسی جگہ پر تھا کہ آپ جنوں کے اوپر اور تعمیر کے اوپر پوری نگاہ رکھ رہے تھے اور جن بھی آپ کو مسلسل دیکھ رہے تھے کہ آپ وہاں موجود ہیں اسی دوران جبکہ آپ اپنی لاٹھی کے اوپر اپنی اصا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں موت آ گئی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس طریقے سے اس لاٹھی کے اوپر کھڑا کر رکھا کہ جن یہ سمجھتے رہے کہ یہ آدمی زندہ ہے حضرت سلیمان زندہ ہے اور وہ کام مسلسل کرتے رہے اس طرح بیت المقدس کی تعمیر ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو اس طرح نقل فرمایا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض تاكل من ساتا فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین کہتے ہیں کہ اسی دوران جب بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی اور حضرت سلیمان کی یہ تمنا تھی کہ میری حیات ہی میں یہ کام مکمل ہو جائے لیکن اسی دوران اللہ کی طرف سے ان کا بلاوا آ گیا کسی کو ان کی موت کا پتہ نہیں چلا ماں ڈلہ موت موتی ہی کسی نے ان کی موت نہیں بتلائی کہ یہ مر گئے کہ زندہ ہے اللہ داد بت اللہ منسا تھا وہ کیڑا اس کیڑے نے بتایا کہ یہ آدمی مر چکا ہے جو کیڑا برابر ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا جیسے ہی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی ادھر کیڑے نے نیچے سے پوری لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے فلما خرا جب لاٹھی کمزور ہو گئی کیڑے نے کھا لیا اور لاٹھی جب گری لاٹھی کے ساتھ آپ بھی گرے تب تل جن لما کے بعد لما کی جزا آئی ہے لما شرط کے لیے ہے فلما خر جب حضرت سلیمان گرے تب الجن جن تب جا کر کے جنوں کو علم ہوا شرط کے بعد جزا آتی ہے جب وہ گرے تب جنوں کو علم ہوا کہ ارے یہ آدمی تو بہت پہلے ہی مر چکا تھا اور افسوس کرنے لگے اللہ کانو یعلمون الغیب کاش کی انہیں غیب کا علم ہوتا تو ما لبسو فی العذاب المہین تو اس رسوہ کن تکلیف کے اندر وہ نہ ٹھہرتے بھاگ جاتے کام چھوڑ کر کے اس کا مطلب یہ کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جنوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور جن یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں چیز کہاں چھپی ہوئی فلاں چیز کہاں جھوٹا ہے اولن تو یہ معاملہ تسخیر جنات کا یہ خاص ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کیا تھا صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے کوئی کاہن کوئی بابا یہ اگر دعویٰ کرے کہ میرے پاس موکل ہے یعنی جن ہے میں جو چاہوں کام لے لوں وہ قرآن کے خلاف بات کر رہا سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ اور عجیب بات تو یہ کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے کہ ہمارے پاس جن موکل ہے یہ اتنے غریب ہوتے ہیں اتنے چیٹر ہوتے ہیں اتنے شریر اور بدماش ہوتے ہیں کہ ان کی کمائی ٹوٹل حرام کی ہوتی ہے اگر ان کے پاس اس طریقے کا موکل ہو تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بابا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آداب کچھ ان لوگ ان لوگوں کے اوپر اس طریقے کا ہے کہ سیدھے سے ان کی مالی حالت نظر نہیں آتی جو بھی بابا ہے دیکھیں اس کی حالت بہت خراب رہتی ہے بہت خراب حالت میں رہتے ہیں اگر ان کے پاس جنات ہے موکل ہے تو یہ موکلوں سے سب کچھ کیوں کرا کرا نہیں لیتے یہ دس روپے کے اوپر پچاس روپے کے اوپر سو روپے کے اوپر تعویذیں کیوں بیچتے ہیں گنڈے کیوں بیچتے ہیں تو جنوں کی تسخیر یہ صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ جنوں کو غائب علم ہے ہی نہیں تھوڑے فاصلے کے اوپر جب جن یہ نہیں جان سکتے کہ یہ لکڑی کے اوپر ٹھہرا ہوا انسان مر گیا کہ زندہ ہے تو وہ اندرونی چیز کے بارے میں کیسے علم رکھ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں چھپی ہوئی ہے فلاں جگہ فلاں چھپی ہوئی ہے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام مرے کھڑے ہیں لکڑی کے اوپر یہ برابر کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑے سے فاصلے کے اوپر اس بات کا علم نہیں ہے کہ لکڑی کے اوپر کھڑا ہوا ٹھہرا ہوا یہ شخص زندہ ہے کہ مردہ ہے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جنوں کو غائب کا علم تھا جنوں کو غائب کا علم ہے قرآن حکیم بولتا ہے کہ جس طرح ملائکہ کو نوری مخلوق کو غائب کا علم نہیں اسی طریقے سے ناری مخلوق آگ سے بنائی ہوئی مخلوق یعنی جنوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہے اس بات پر نسری موجود ہے رہا رسولوں کا معاملہ جو امت کا خلاصہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بات معلوم ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو معمور کر دیا اس بات پر کہ اپنی زبان سے تم بول دو کہ غیر علم صرف اللہ کے لیے فقل معمور کیا گیا تم بولو اللہ یہ بھی بول سکتا تھا کہ غیر علم کسی کو نہیں لیکن انبیاء کرام کو حکم دیا کہ تم بولو معمور کیا گیا ان کو حکم دیا گیا کہ بولو اپنے سے علم غیب کی نفی کرو فکول بول دو کہ غیب کا علم صرف اللہ کو غیب کا علم نہ تو ملائکہ کو غیب کا علم نہ تو جنوں کو غیب کا علم نہ تو انبیاء کرام کو غیب کا علم نہ تو اولیاء کرام کو سب سے بڑے اولیاء کون صاحب کرام صاحب کرام کو غیب کا علم نہیں تھا تو دوسرے لوگوں کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے اب آئیے ایک آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں نے جو خطب مسنہ کے بعد آیت پڑھی ہے اس کے عالمانہ شرح کریں گے پہلے ایک آیت کریمہ دیکھیے اس آیت کریمہ پر ہم سرسری طور پر گزر جانا چاہ رہے ہیں حالانکہ اس آیت کریمہ کا ہر ہر ٹکڑا علم غیب کی نفی کرتا ہے دیکھیے قل انما علمها عند ربی یہ پہلا جملہ ہے قل انما علمها عند ربی دوسرا جملہ لا جلی اللہ تیسرا جملہ سکولت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بختہ یسالونک کانک حفیظ عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون پہلا ٹکڑا دیکھیے یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی ایانا مرسا قل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے یہاں بھی دیکھیں مبتدا خبر میں محسور ہے اس لیے کہ انما ہے انما علم علم ربی اس کا علم میرے رب ہی کو ہے یہ ترجمہ مبتدا خبر میں محسور ہے انما کا مفاد یہ ہے کہ مبتدا خبر میں محسور ہو جاتا ہے یعنی غیب میرے رب ہی کے پاس ہے غیب کا علم میرے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں یہ پہلا ٹکڑا ہے قل انما علم ربی اچھا دوسرا ٹکڑا لا جلی علی وقت اللہ اس کے وقت کو ظاہر نہیں کر سکتا کوئی سوائے اس کے یہاں لا نفی عموم کے بعد لفظ اللہ جو کہ استثنائی لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا یہ بھی حسری کا فائدہ دیتا ہے کہ قیامت کا ایگزیکٹ وقت کون ظاہر کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ظاہر کر سکتا لا جلی ہا وقت ہا اللہ تیسرا ٹکڑا سقلت فی السماوات والارض یہ آسمانوں اور زمینوں میں بھاری ہو چکی ہے قیامت کیا مطلب ہے اس کا یعنی زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے یہ متمنی ہے خواہش رکھ رہی ہے کہ اسے علم ہو جائے کہ قیامت کب آئے گی یہ تیسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ جب کائنات کی ہر شے انبیاء اولیاء فرشتے سب کے سب یہ متمنی ہے آرزو مند ہے خواہش مند ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کا علم کب ہے تو خواہش کرنا اس بات کی دلیل ہے آرزو کرنا اس بات کی دلیل ہے تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے یہ تیسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کم سے کم قیامت کے بارے میں جو غیب ہے کسی کو علم نہیں لاتا تی کو ملنا پختہ وہ آئے گی تو اچانک آئے گی یہاں بھی دیکھیے لا نفی عموم کے بعد اللہ سے استثنا ہے یعنی وہ نہیں آئے گی مگر اچانک ہی اچانک آئے آ جانے کا مطلب کیسے پہلے کسی کو خبر ہی نہیں دی گئی ورنہ اچانک کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا اچانک آ جائے گی یعنی کسی کو علم ہوگا ہی نہیں اچانک آ جائے گی یہ ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں خاص طور سے علم قیامت کے حقوق کا علم لا تاتکم لبق یسالونک کانک حفی اللہ فرما رہا ہے یہ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسا پوچھ رہے ہیں کانک حفی عنہ گویا کہ آپ اس کے عالم ہیں حفی عنہ عالم بہا وہ آپ سے ایسا سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں جیسے آپ کو اس کا علم ہو یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے یس کا وہ آپ سے غیب غیب کے بارے میں یعنی علم الساح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہان نے کہا حفیظ جیسے آپ کو اس کا علم ہو انداز بیان بتا رہا ہے کہ نبی کو کم سے کم علم السا کے بارے میں علم نہیں ہے حفیظ لانا ہے عالم بیا وہ آپ سے اس طرح سوال کرے بولے آپ جانتے ہو اس کے بارے میں یعنی آپ کو اس کا علم نہیں ہے یہ طرز تعبیر یہ طرز ادا یہ اسلوب بتا رہا ہے یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں خاص طور سے علم السا کے بارے میں بس الون کا کان تھا حفیظ لانا اس کے بعد آخری ٹکڑا کل انما علم عند اللہ انما کے ذریعے پھر حسر کیا گیا اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اچھا اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو اللہ نے فرمایا جاہل ہے اس کے پاس علم نہیں ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ کیا نہیں جانتی کہ غیب کا علم مخصوصات خدا بندی میں سے ہے یہ آخری ٹکڑا بھی بتا رہا ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون کا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جو ایسا عقیدہ رکھے وہ جاہل ہے اس کے پاس علم نہیں ہے علم کس بات کا نہیں ہے کہ غیب کا علم مخصوص تو خدا بندی میں سے غیب کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اس آیت کریمہ کا ٹکڑا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا اب آئیے اس ٹکڑے کی طرف جو ہم نے خطب مسرونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا تھا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا پہلے ایک دفعہ ان آیتوں کو پڑھ دوں اس کے بعد ترجمہ کر دوں عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصا كل شيء عددا عالم الغیب ہے وہ نہیں ظاہر کرتا ہے اپنے غیب پر کسی کو مگر جس رسول سے راضی ہو جائے رَسَدَا اور اس اظہار کے وقت غیب کے ظاہر کرنے کے وقت اس کے آگے پیچھے ایک نگرا چلتا رہتا ہے اس کے اندر نہ تو کوئی چیز ڈال سکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز لے سکتا ہے ایک نگرا چلتا ہے آگے پیچھے لیا علمان قد لگو تاکہ اللہ یہ واضح کر دے لیا کا مطلب اللہ جان لے لیا اللہ واضح کر دے تاکہ اللہ واضح کر دے ان قد اب لگو رسالات ربیم کی انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے یا ٹھہر کر ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیں رسول دو طریقے کا ہوتا ہے ایک رسول ملکی اور ایک رسول انسی جو رسول ہوتا ہے انسانی ایک فرشتہ ہوتا ہے اس کو رسول بولا جاتا ہے رسول مانے پیغام لے جانے والا تو حضرت جبرائیل بھی رسول ہے پیغام لے جا رہے ہیں لوہے محفوظ سے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قاصد ہوئے رسول ہوئے تو ترجمہ کیا کریں گے لیا لمان قد اب لگو رسالات ربیم کی رسول ملکی نے رسول بشری کے پاس اور رسول بشری نے پوری انسانیت کے پاس یہ پیغامات پہنچا دیے قد اب لہو رسالات ربہم رسول ملکی نے یعنی فرشتے نے رسول بشری تک پیغام پہنچایا اور رسول بشری نے اپنی امت تک کے پیغامات پہنچا دیے یہ مطلب ہے اب لہو کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے لیا علما ان قد اب لہو رسالات ربہم و احاط ابالیم اور ان کے پاس جو کچھ ہے جو بھی علم ہے اللہ کو ان کے علم کا احاطہ ہے وہ احساک اللہ شعین ندا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو گن گن کر کے چن چن کر کے ایسا کر لیا اس کا جمع کر لیا ہے اسٹور کر لیا ہے اس مقام پر کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیتے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دیکھیے ایک ہے عالم غیب ایک ہے عالم شہادہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے عالم الغیب سورہ حشر میں اب عالم الغیب و شہادہ غیب اور شہادہ کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے اپنی آنکھوں سے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ عالم شہادہ ہے ہماری آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ عالم شہادہ ہے اور ہمارے حواس کے ادراک سے جو چیز ماورا ہے جسے ہمارے حواس نہیں پا سکتے وہ سب عالم غیب ہے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب عالم شہادہ ہے اور جو چیزیں ہمارے حواس کے ادراک سے ماورا ہے وہ سب عالم غیب ہے یہ عالم شہادہ اور عالم غیب میں فرق ہوا بالفاظ دیگر جو چیزیں ہمارے دائر حواس میں ہیں عالم شہادہ ہے اور جو چیزیں ہمارے دائر حواس سے باہر ہیں اور حواس کے ادراک کے دائرے سے باہر ہے وہ سب عالم غیب ہے یہ عالم غیب اور عالم شہادہ کا فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا غیب کی بھی کچھ قسمیں ہیں مثلا غیب اس کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندوں کو وہ چیز معلوم رہی ہو اور بہت سارے لوگوں کو نہ معلوم رہی ہو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی یہ قصہ بیان کرنے سے پہلے آپ اس قصے سے غافل تھے لیکن حضرت یوسف کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے وہ غائب نہیں تھا وہ شہادت برابر اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی جن لوگوں نے دیکھی ہے یہ پورا کا پورا قصہ ان کے لیے شہادت ہے لیکن ہمارے لیے غائب ہے وہ اس کو بولتے غائب کی ایک قسم ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا علم تھا لیکن بعد میں آنے لوگوں آنے والے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوا تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ چیز غائب ہے لیکن جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے وہ شہادت غیب کی ایک قسم تو یہ اور غیب کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا کسی کو اس کا علم نہیں لیکن عقلن اس کا ادراک ممکن ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اگرچہ اس وقت کوئی انسان موجود نہیں تھا اگر موجود ہوتا تو حضرت آدم کی پیدائش آدم کو سجدہ کرنے کا معاملہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی لیکن اس وقت کوئی تھا نہیں اس وجہ سے کسی کو معلوم نہیں ہوا اگر کوئی ہوتا تو معلوم ہو جاتا غیب کی یہ دوسری قسم ہے اور غیب کی تیسری قسم ہے جو ہمارے دائرے حواس سے باہر ہو یعنی جیسے جنت جہنم جن ملائکہ جنت دوزخ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ غیب کی تیسری قسم ہے یہ غیب کی تینوں قسمیں ذہن میں رکھے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں غیب کی ان قسموں کو ذہن نشین کرنے کے بعد آئیے علم کے ذرائع پہلے معلوم کر لیتے ہیں جہاں تک میری معلومات ہے علم کے چار ذرائع ہیں پہلا ذریعہ وہی ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتہ رسول کو آ کر بتاتا ہے علم کا جو یہ ذریعہ ہے وہی جسے بولتے ہیں یہ قطعی ہوتا ہے بالکل یقینی اس میں اشتباہ التباس اور کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا بالکل قطعی ہوتا ہے علم کا یہ ذریعہ وہی جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے وہی کے ذریعے ہی تو رسول کو معلوم ہوا قرآن جو کچھ ہے وہ وہی کی شکل میں آیا قرآن پورا کا پورا علم ہے اب اس علم کا ذریعہ کیا تھا وہی وہی جو علم کا ذریعہ ہے یہ ذریعہ بالکل قطعی اور یقینی ہوتا ہے اس میں اشتباء اور التباس نہیں ہوتا بالکل یقینی ہوتا ہے اچھا علم کا ایک ذریعہ ہوتا ہے زنی جیسے نجومی لوگ بتا دیتے ہیں تاروں کو دیکھ کر کے جفار بتا دیتا ہے جو جفر کا علم رکھتا ہے رمال بتا دیتا ہے جس کے پاس علم رمل ہوتا ہے طبیب جسے علم طب کا شعور ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے تو ڈاکٹر جو بتا دیتا ہے نجومی جو بتا دیتا ہے جفار جو بتا دیتا ہے رمال جو بتا دیتا ہے کاہن جو بتا دیتا ہے بابا جو بتا دیتا ہے ان کے ذریعے جو علم ہے یا جن ذرائع سے یہ بتاتے ہیں وہ ذریعے علم زنی ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے قواعد ہوتے ہیں یہ فن ہے اور فن کے قواعد ہیں ان قواعد کے ذریعے وہ علم حاصل کرتے ہیں اور یہ قاعدے سب کے سب زنی ہے اور زنی ذریعے علم سے جو چیز حاصل ہوگا وہ علم بھی زنی ہوگا اس میں اجتباع التباس ہوتا ہے اجتبا اور التباس ہوتا ہے کچھ کبھی صحیح ہو جاتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے جیسے موسمی پیشین گوئی کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں دن کو اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک زبردست بارش ہوگی بارش کی مقدار بھی بتا دیتے ہیں وہ تو موسمی پیشین گوئی کرنے والے غیب کا علم نہیں رکھتے وہ عالم الغیب نہیں ہے انہیں غیب کا نہیں کہہ سکتے ان کی مثال اس طرح ہے جیسے آدمی اپنی بلڈنگ آدمی اپنے گھر کے کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا ہے اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ پوسٹ مین آ رہا ہے فاصلے پر گھر والوں سے کہتا ہے پوسٹ مین آ رہا ہے پانچ منٹ پہ پہنچ جائے گا تو یہ پانچ منٹ جو وہ کہہ رہا ہے کہ پانچ منٹ پہ پہنچ جائے گا یہ اس کا اندازہ ہے ہو سکتا ہے دس منٹ بھی ہو جائے اسے چوٹ لگ جائے وہاں بیٹھ جائے اس کا اندازہ یہ ہے کہ پانچ منٹ میں پوسٹ مین آ جائے گا پوسٹ مین کو اس نے آتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ کہہ دیا کہ پانچ منٹ میں آ جائے گا ایسے علم کو کا علم نہیں بولتے اسی طریقے سے دوربین کے ذریعے کسی نے فاصلے کے اوپر کسی کار کو آتے ہوئے دیکھا تو کہتا ہے کہ اگرچہ تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن میں نے دوربین سے دیکھ لیا ہے کہ کافی فاصلے سے ایک کار آ رہی ہے تو یہ کار کا جو علم ہے وہ دوربین کے ذریعے ہے آنے کے ذریعے ہے اس کو بھی رہ نہیں کہہ سکتے رہا معاملہ اولیاء کے کشف کا کہتے ہیں کشف کے ذریعے علم ہو جاتا ہے تو جاننا چاہیے کہ کشف جو ہے علم ہے ہی نہیں کشف کو علم کہیں گے ہی نہیں کیسے جیسے قصوف کے معاملے میں سورج گرہن کا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی جب سورج پر گرہن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سنت کیا ہے دو رکعت نماز پڑھی جائے اس کو گرہن کی نماز بولتے سلاط قصوف پر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہونے کے بعد جب سلاط قصوف پڑھانی شروع کی تو اچانک آپ پیچھے ہٹ گھبرا کر کے جیسے کوئی خوفناک چیز سے بھاگتا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد آپ لپکے جیسے کوئی چیز لینا چاہ رہے ہو اور پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیے نماز کے ختم ہونے کے بعد صاحب کرام نے آپ سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے خلاف معمول اس طریقے کی حرکتیں کی وجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیوار کے اوپر مجھے جہنم دکھائی گئی اللہ اکبر یہ اسکرین ہے کون سی نئی چیز ایجاد کر لی ہے لوگوں نے ٹی وی کے نام پر اس کا تصور چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے دے دیا تھا جہنم کہاں ہے اس کی تصویر دیوار کے اوپر دکھا دی گئی اسکرین کے اوپر دکھا دی گئی کہ براڈ کاسٹنگ کہیں سے ہوتی ہے فلم کہیں چلائی جاتی ہے اور دکھا دی جاتی ہے کہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مسجد کی دیوار کے اوپر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا جنت اور جہنم کتنے فاصلے کے اوپر ہے لیکن سلاق کے موقع پر جب آپ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے دیوار کے اوپر آپ نے جہنم کو بھی دیکھا جہنم کو بھی مشاہدہ کیا اور جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا جب جہنم کو آپ نے دیکھا اٹھتی ہوئی لپٹیں دیکھی آگ کی تو آپ گھبرا کر کے پیچھے ہٹے آپ نے بتایا کہ جہنم کی لپٹیں جو اٹھ رہی تھی جہنم میں آگ کی میں ان کو دیکھ کر کے گھبرا گیا اور پیچھے ہٹا اور جو میں نے ہاتھ بڑھایا لینے کے لیے کچھ در حقیقت جنت مجھے دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر میں نے دیکھا کہ جنت کی دیواروں کے باہر کھجور کے گچھے لٹکے ہوئے ہیں میں نے چاہا کہ ان گچھوں کو لے لوں اللہ اکبر تو جنت بھی دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر اور جہنم بھی دکھائی گئی اس دیوار کے اوپر غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کہاں ہے جہنم کہاں ہے اس کو دکھا دیا گیا دیوار کے اوپر یہ کیا ہے کشف ہے اس کو کیا بولتے ہیں کشف جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھول دینا کشف جیسے دروازہ بند ہو یا پردہ ہو تو کہتے ہیں اب حجاب ہے پردہ ہٹا دیا گیا سامنے چیز نظر آ گئی اس کو کہتے ہیں کشف ایسے ہی آپ کو دیوار کے اوپر جنت نظر آئی آپ کو دیوار کے اوپر جہنم نظر آئی کشف